أوسط باپ کی زندگی میں بھی مزے ہیں اور دنیا بھر کی دولتیں مل جائیں زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہو جائے اور مٹی میں ہاتھ ڈالے تو مٹی وہ سونا ہو جائے اس کے لیے دودھ اور شہد کی نہر دنیا میں کریں لیکن اس کی بدل اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک دستور ہے اللہ کی ایک سنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صاف اعلان کر دیا من آپ نل بن کا جو میرے طریقے سے ہٹے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے کہہ رہا ہے آپ کے در پر آ کر روٹی کا سوال کرنے والا فقیر یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو کر کہہ رہی ہے یا آپ کا شہر معمولی شخصیت نہیں تمہارے ملک کا وزیر اعظم نہیں اور تمہاری ریاست کا وزیر اعلیٰ نہیں یہ احمد الحاکمین ہے یہ شہید شاہوں کا شہید کا حکم چلتا ہے اپنی مخلوق پر کائنات کے سرنے پر سورج کو کہے روشن ہونے کے لیے تو سورج روشن ہوتا ہے اور جب اس کی روشنی چھین لے سورج گرہن ہو جاتا ہے چاند کو چمکنے کے لیے کہے تو چاند چمکتا ہے اور اس کی روشنی چھین لے چاند گرہن ہو جاتا ہے ستاروں کو چمکنے کے لیے کہے ستارے چمکنے وہ مر جاتے ہیں اور گندے پانی سے پیدا ہو کر ناپاک نقطے سے پیدا ہو کر ہزاروں بیماریاں لے کر شوگر ہے بی پی ہے ٹی بی ہے ہارٹ ہے کولسٹرال ہے بخار ہے ٹائیفائڈ ہے ہڈیوں کی بیماری جسم کی بیماری خون کی بیماری آنکھ کی نگاہ کمزور اور تجھے سر جو کبھی بیمار نہیں ہوتے چاند سورج اس کی روشنی چین رہا اس نے کہا اعلان کیا خبردار دنیا کے کتوں دنیا کے پجاریوں دنیا کے طالبوں بنگلہ رکھ کر بینک بیلنس رکھ کر کارخانے رکھ کر دولت کا مار رکھ کر تم مطمئن نہ ہو من کرتا ہے میرا اللہ جو میرے طریقے سے ہٹے گا میرے راستے سے ہٹے گا دولت لے کو کی کمی تھی پیسے کی کمی تھی معروف کے پاس دولت کی کمی تھی کے پاس کے پاس نمرود کے پاس بلڈنگوں کی کمی تھی قوم سبود اور قوم عام کے پاس عمارتوں کی کمی تھی نہوما سن کا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھتے ہیں اس کی زندگی تنگ ہو کر رہ جائے گی روپیہ ہونا پیسہ ہونا دولت ہونا بنگلہ ہونا اللہ کہتا ہے بشن لہو معیشت کا ہم اس کی زندگی کو ٹائٹ کر کر رکھ دیں گے اور اسے سخت کر کر رکھ دیں گے ورق شروع ہو یوم قیامت آما دنیا میں ایسی مصیبت کی زندگی اور قیامت کے دن اندھا بن کر اٹھے گا قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا اے اللہ میں دنیا میں تو آنکھوں کے ساتھ کمانا پیسہ کمانا دولت کا بار کٹورنا جائیداد بنانا بیت الخلا میں لگانا پیشاب کی جگہ کرنے کی جگہ وہاں امپورٹنٹ جو ہے ماربل لگانا سنگے مرمر لگانا وبا بھی ہوگا وہ منترجم کو اس کو کون آدمی تمہارے لیے رہبر بنا کر بھیجا گیا والے کریں گے بی جے پی والے تین تو ہمارے دھرم کو ماننے والا ہے یہ رب کا نام نہیں لیتا کارخانے کو رب سمجھتا ہے دولت کو دین سمجھتا ہے اور فائنانس منسٹر کو یہ جو ہے اپنا رہبر نبی اور قائد سمجھتا ہے اور بزنس مینجمنٹ کورس کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے نبی کی باتیں سمجھتا ہے اس کو کیسے دھوکہ ہم دردیاں حاصل ہو یہاں کا جائے جیل میں سہارنپور کے اندر گیارہ سالہ بچے کو گرفتار کیا گیا کسی شروع میں سہارنپور کی جیل میں ڈال دیا گیا وہاں یہاں سے نکلے ماں رو رہی ہے باپ تڑپ رہا ہے خاندان بلک رہا ہے تمہارے گھر سے کوئی اٹھایا جائے تب پتا لگے گا تب پتا لگے گا فکر کرو اپنی دولت کی اپنے مال کی اپنی جرم کی فکر کرو اپنے پریوار کی اپنے خاندان کی اپنے قبیلے کی جب قوم کے نام پر مذہب کے نام پر دھرم کے نام پر ہمارے گھر کا کوئی فرض ہم سے کٹے گا سب پتا لگے گا سب پتا لگے گا کہ بلگام کی جیل کے اندر ہوگی کی جیل کے اندر جو نوجوان قید و کی سو گے برداشت کر رہے ہیں ان کی بیوی پر کیا بیتتی ہے ان کی اولاد پر کیا بیتتی ہے ان کے گھروں میں عید برات کا چاند نظر آتا ہے اور ساری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے ساری قوم گلے مل رہی ہوتی ہے سارا قبیلہ نئے کپڑے پہن کر جشن منا رہا ہوتا ہے جاؤ دیکھو ان کی بیوی کی آنکھوں آنکھوں کیا کہہ رہے ہیں ان کی ماں کی سڑک ان کے باپ کا دل بنانا ان کے بچوں کی یقینی کی حالت تب بتا لگے گا اخبار میں لکھا ہے جیل میں ڈالا گیا غیر مسلم گنڈے اسے بدکاری کر کر بہانے کے مقام سے خود نکلنے لگا نہ راحت یہاں نہ جیل میں پہنچ کر بامبے جل کر فساد ہوا بیچارے یہ معصوم جو گھروں سے اٹھائے گئے یا بروپر پارٹی کے نوجوان میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھانے والوں نے صاف کہا ہم مجبور ہیں اٹھانے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ہے ہم جانتے ہیں تم امن پسند ہو انصاف پسند ہو لیکن پیٹا گیا انہیں جیلوں میں کہ تم دہشت گرد ہو تم نے بامبے کا پتا کیا ہے اور بامبے کے اندر دہشت بتائیے تو سات مہینے نو مہینے پہلے جیل کے اندر پہلے سے گرفتار ہے کوئی مل نہیں سکتا کوئی خط آ نہیں سکتا کوئی خط جا نہیں سکتا کوئی ٹیلیفون سے رابطہ نہیں اور کوئی لکھا جائے پڑھا جائے تو اس کی جان پڑتال ہوتی ہے اور پھر ان کو پیٹا جاتا ہے ستر ستر گنڈے ان کے بیرکوں میں داخل ہو کر اور ان کے کمروں میں داخل ہو کر گنڈوں سے پیٹتے ہیں نہ یہاں راحت نہ وہاں راحت کسے فکر ہے ہمیں فکر ہے گھر میں روٹی کے ساتھ کیا چاندنا بنے گا دوپہر میں چاول کے ساتھ کیا سبزی بنے گی ہر گوشت کو کیسے بھونا جائے گا اور چوتھا فلور بنا پانچواں فلور کیسے بنے گا پانچواں فلور بنا چھٹا فلور کیسے بنے گا پچاس ایکڑ زمین ہے ساٹھ ایکڑ پتا چلے گا خبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا بس اللہ کہتا ہے جو دنیا کا کتا ہوگا دنیا کا ہوگا اور جو دنیا کا ہوگا میں اس پر آزاد کر گا آج نہیں رہا کا دام جب بڑھتا ہے ابھی بڑھنے کی اطلاع امریکہ سے ہوتے ہوتے ہندوستان پہنچنے میں ریس کرانے میں وقت لگتا ہے لیکن ہندوستان کے مارکیٹوں میں اور ہندوستان کے بازاروں میں قیمت فوراً بڑھا دی جاتی ہے کہ کے ساتھ اب ٹرانسپورٹیشن چارج بڑھ گیا آلو کی قیمت بڑھ گئی ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی دودھ کی قیمت بڑھے گی بس کے کرائے کی بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور جب گھٹ جاتی ہے تو قیمتیں گھٹتی نہیں کہ آپ کو سستی سستی ہو گئی چاول سستا ہو گیا مہنگائی کے عذاب نے مانگے حکومت ہے یہ کیا ہے یہ میرے اللہ کا آزاد ہے کہ اللہ نے کہا من آرزان ذکری بین رہو معیشت رنگ کا جو میرے طریقے سے ہٹے گا میرے محبوب کے طریقے سے ہٹے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھوں گا تنگ کر کے رکھوں گا ہر انسان ایک بجٹ بناتا ہے مکان اس بجٹ میں بننا ہے شادی اس بجٹ میں کرنا ہے دعوت ولیمہ اس بجٹ میں کرنا ہے کرنا ہے لکھتا اور ہے ہوتا کچھ اور ہے وہ بجٹ لکھا ہوا اس کو منہ چڑھاتا ہے ہر انسان جیوت میں مرد کما رہا ہے بیوی کما رہی ہے ماں باپ کما رہے ہیں اولاد کما رہے ہیں پیسوں کی کمی نہیں دولت کی کمی نہیں شہر بنگلور کے اندر ہم نے وہ ماحول دیکھا مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی ڈسٹمبر مارنے کو نصیب نہیں تھا مسجدوں کے اندر شراب جلا کرتے تھے چونا مارا کرتے تھے رمضان المبارک میں اب روپیہ ہے پیسہ ہے دولت ہے چین نہیں سکون نہیں امن نہیں راحت نہیں مسجد کے باہر کھڑا ہوا فقیر لاکھ درجے بہتر ہے وہ روپیے کا بھکاری ہے پیسوں کا بھکاری ہے اور ایک نوالا کھانا مانگتا ہے اور ایک روٹی کا ٹکڑا مانگتا ہے لیکن جن کے بڑے بڑے کارخانے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار ہیں بڑے بڑے بزنس ہیں وہ سکون کی بھی مانگ رہے ہیں جا رہے ہیں الیکٹرک کی بل کا مسئلہ ہے صاحب دکان کا مقدمہ ہے زمین کا مقدمہ ہے اور میاں بیوی کی لڑائی کی بات ہے پراپرٹی کا جھگڑا ہے خون ٹیسٹ کرنے جانا ہے پاخانہ ٹیسٹ کرنے جانا ہے بلغم دکھانے یہی کر رہے ٹرافک جام ہو رہی ہے اس لیے علاج کلیمت اللہ کے لیے کوئی گاڑی والا ٹوپی والا جا رہا یہ جو سگنل کے اندر اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں کوئی سلیمان ہے کوئی عیسا ہے کوئی موسا ہے کوئی جو ہے طالب ہے کوئی مطلوب ہے کوئی عبد الرحمان ہے کوئی عبد الرحیم ہے یہ ساری جو ٹرافک جام ہے یہ کیوں کارخانے کے لیے فائنانس والے سے ملنے کے لیے نماز سے ملنے کے لیے گھر کی بجلی کٹ گئی ہے بل کی ادائیگی کے لیے موبائل ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے وہ جو ہے بل ادا کرنے کے لیے اور جو ہے بیوی بیمار ہو گئی ہے من خاندان سیکری نہ رہوں گا اللہ نے کہا جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اسے عذاب بنا دوں گا اس کی زندگی کو کہتے ہیں لوگ زندگی میں برکت نہیں تھا مڑ کر دیکھتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے محرم کو رخصت کیا تھا باتوں باتوں میں محرم آ گیا باتوں باتوں میں کرام گئے تھے ابھی لانے لگے ابھی بکر عید گیا تھا ابھی بکر عید آ گیا کیا زندگی کون سی بابری مسجد کو آزاد کیا اور کتنے مندروں کے اندر گھنٹہ ہٹا کر اللہ کے ذکر کو قائم کیا کتنی جگہ پر کمر کو مٹایا کافروں کو مسلمان کیا جتنی جگہ اعلان اللہ کے کے لیے اسلام کو کاٹا جیب میں ہاتھ ڈالا دیکھا کہ بھائی سو کی نوٹ سمجھ رہا تھا یہ تو سو کی نوٹ ہے ڈالے ہاتھ میں جیب ڈالا سو کی نوٹ ملی اور مسجد کی چادر میں ڈال کر چلا گیا اسلام کا کام کر رہا نماز پڑھا سو کا ڈبا دے کر چلا گیا اس کے لیے امت پیدا ہوئی اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ایک بزرگ کے خواب میں سرور آقا عبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دارو قطار دارو قطار رونے لگے دارو قطار رونے لگے اس بزرگ نے پوچھا اللہ والے نے پوچھا بھائی آپ پوچھا ایسا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں آپ غمگین ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو کی قطار بہ رہی ہے کیا وجہ ہے آقا نے فرمایا ارے تم نہیں جانتے بلا اسلامی ملک کا بٹوارا ہو گیا اور فلاں اسلامی ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی ایک اسلامی کنٹری تھی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا غیروں نے قبضہ کر لیا اور ایک تگڑ ٹکڑا مسلمانوں کے حصے سے نکل گیا زمین کے دو ٹکڑے ہونے پر آقا رو رہے ہیں آقا تڑپ رہے ہیں تلاوت کر لیا کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں روزہ رکھ لیا کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا ایک تصویر ایسی خریدو کہ اس تصویر کے کے اندر لکھا ہو روپیا پیسہ گاندھی کی نوٹ پانسو کی نوٹ ڈالر ریال یہ تصویر پڑھو تو کیوں دیتے ہو اللہ کو دولت کی پوجا کرنا ہے جو کی غلامی کرنا ہے اولاد کا پیشاب پاخانا چاٹنا ہے کیوں اسلام کا نام لیتے ہو کہہ دو دولت کارخانہ اور بیان یہ سب ہمارا دھرم ہے یہ سب ہمارا دین ہے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم کلام پاک میں اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا اتنا قارون کھانا بھی اور بھی پوچھا السلام کے میں تھا قارون اللہ نے اسے اتنی دولت دی اتنے خزانے دیے اتنا روپیہ دیا اور اتنا پیسہ دیا اور اتنا خزانہ دیا ان خزانوں کی چابیاں کچوروں کی جو چابی ہے بیان کے لاکر کی جو کیلی ہے وہ اتنے تھے اتنے تھے اونٹوں پر رکھ کر وہ اس کو لے جاتا تھا یعنی جیب میں رکھنے کے لائق نہیں تھے کسی مزدور اور کسی غلام کو کہنے کے لائق نہیں تھے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لے اون جو کتنے من اٹھاتے ہیں کئی اونٹ ان پر وہ خزانے رکھ کر خزانے کی چابیاں رکھ کر جاتا چابیاں کیڑیاں اور جب ان کے تازے کھولے جائیں تو ان میں کتنا خزانہ ہوگا کتنا روپیہ ہوگا پیسہ ہوگا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انجام اٹھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اثر بتایا زندگی میں سکون ملا چین ملا ایک خون کے دوران کو قانون کے زمانے میں مجھے معلوم نہیں بی پی تھی نہیں تھی شوگر تھا نہیں تھا کولیسٹرال کی بیماری تھی نہیں تھی کیا تھا ایڈس تھا گریڈ کی عمر تھا کوئی دکان چلے نہ چلے پہلے غربت کی تھا یہ پٹانے پٹانے پھلی کی پیلا کی دکان چلا کرتی تھی بچے پانچ پیسے میں تین پیسے میں دو پیسے میں بٹانے پٹانے لیتے اپنے شوق کو پورا کیا کرتے تھے حالات کے بدلنے کے ساتھ اب جو ہے سردیوں کے اندر بھی سو سوا سو روپے کی بچے آئس کریم کھا رہے ہیں کیا چاکلیٹ کھا رہے ہیں ایک ہاتھ میں فری ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے انگلز اور انگریزوں کا بنایا ہوا برگر کھا رہے ہیں بٹانے پٹانے کی دکان چلی ہوئی تو کیا ہوگا میڈیکل شاپ تو ہے کبھی کوئی میڈیکل شاپ لاس میں چلا ہو نقصان میں چلا ہو دیکھا اس نے کبھی بٹانے پٹانوں کی جگہ یہ ٹیبلٹ بک رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں تاکہ آپ کو ملے نہ ملے کا کھانسی کی ضرور ملے گی ٹی وی کی دانے ضرور ملے گی من آرزان ذکری لہو مری شکن زن کا دولت ملے گی روپیہ ملے گا پیسہ ملے گا دسترخوان کا ضرور میں مسلم ہوگا بٹیر ہوگا ٹیچر ہوگا پانی پانی حدیث پاک میں آقا نے فرمایا بے نمازی پر اللہ پیاس کا لا مسلم اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحت دے میرے رب کی مدد میرے اللہ کی مدد کسی کا مذاق کرنا حرام ہے حدیث میں فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عید کو اور اس کی بیماری کو دیکھ کر کچھ ہوتا ہے اللہ بہت سے پہلے وہ چیز اس کو زندگی میں دے دیتا ہم نہیں کہتے ہم نہیں کہتے بیماری ہو کسی مسلمان کی میاں بیوی میں لڑائی ہو کوئی مسلمان جو ہے پیشاب کا خانہ لے کر نہر پھر یاد ہو جائے خون سے ہم نہیں کہتے ہم مزاق نہیں کرتے لیکن اللہ کا قرآن ہے ڈاکٹر نے کتنے لیٹر سے زیادہ پینے کو آپ کو منع کیا ہے رگڑتا ہے اور سوکھ جاتے ہیں تڑپ جاتا ہے اور جو بیوی جس شوہر کے لیے جان دینے والی ہوتی ہے جو اولاد جس کی آنکھوں کی کے اہم ہے ماں ہے نہیں ابو آپ پانی نہیں پی سکتے حدیث میں آتا نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتا ہے سات سمندر پانی نہیں پی لے اس کی پیاس نہیں ملے نوجوان پیدا ہوتے ہیں اور یہ حرامی کتے اس کا کمپٹیشن کیا کرتے ہیں کیا سر کا مرض رکھنے کے بعد ان کی دیکھنے کے لیے گئے نہیں تھے نگاہ بڑھ گئی حدیث میں ہے کہ جب ایسی چیزوں کو دیکھو تو کہو الحمد للہ آبانی آبادی متأ اللہ دیلا اے اللہ اے اللہ اس کی بیماری کو دور کر اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ بیماری نے ہماری عورتوں کو مبتلا ہم برا دیکھتا ہے لیکن یہ دنیا بتا رہی ہے یہ اخبار چیز چیز تک کہہ رہے ہیں اس وقت ہندوستان کی کیا صورت حال ہے میں نے کہا ایک تاجر و چماروں کی حکومت کو دیوانے کتے نے کاٹ دیا لوگ کہنے لگے جو لوگ بامبئی کے اندر آئے تھے حملہ کرنے اور وہ قصاب کو گرفتار ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی شہید ہو جاتا وہ کونے میں چلا جاتا وہ مر جاتا میرا اللہ ہمارے امال کی طرف دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو ہمارے امال کی خبر کو رکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارے امال کی حیثیت کیا ہے اور اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج کیا ہیں میرے اللہ کی قسم اگر وہ عامر کا ساتھ گرفتار نہ ہوتا شاید شاید بنگلور کی سرزمین کا حق بولنے والا کوئی مقرر تمہیں جمعہ میں بولنے کے لیے نہیں ملتا گرفتار کر لے ہو سکتا ہے یہ بھی معاملے حملے میں ملوث ہو ہو سکتا ہے یہ امام جہاد کے بارے میں بولتا ہے دہشت گردی کے بارے میں اللہ کا کرم ہے اللہ کا احتام ہے اللہ نے اس کو بچا لیا اور وہ تیر اور اس بندوق کی نالی کا رخ ہندوستان کے علماء مدارس اور ہندوستان کے حق و خطبہ کی طرف جانے کے بجائے وہ پڑوس ملک کی طرف چلا گیا ورنہ خدا کو معلوم تھا اللہ خدا نہ جانے کتنے ہزاروں مسلمان کو شک کی سوئی کے دائرے میں لا کر گرفتار کر لیا یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے آقا کے غلام ہونے کے ناطے آقا کی امت ہونے کے ناطے اس نے بتا دیا ہم کلا مشکل سے ہیں کلا پڑوس ملک سے ہیں وہ ہو نہ ہو لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کی طرف سے وہ پیٹیاں بن گیا مسلمانوں کی طرف سے وہ بدلا ہو گیا اگر وہ کہتا کہ مجھے بامبئی کے مسلمانوں نے کے کالے والوں نے وہاں کے نے کہہ دی ہزاروں کو گرفتار کے اندر اختلاف اتنا جھگڑا اتنی لڑائی کہ عدالت تک بات چلی گئی کمشنر تک بات چلی گئی ہم جی رہے ہندوستان میں کون سی زندگی مسلمانوں کی حالت کیا ہے مسلمان شادی بیاہ میں کاروبار میں معاملات میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں خواتین کی زندگی میں مردوں کی زندگی میں بڑوں کی زندگی میں بچوں کی زندگی اسلامی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہا ہے کیا ہے آج کیا ہے آلت لگ رہا ہے ہم بھیڑ کی زندگی گزار رہے ہیں قرض کی زندگی گزار رہے ہیں چھوٹے تھے شیواجی نگر کا مسلمان ایک روزدار ہوا کرتا تھا کہیں بنگلور میں فساد ہوتا کوئی گڑبڑ ہوتی شیواجی نگر کا نوجوان لشکر کا نوجوان جاتا وہ لوگ علاقہ چھوڑ کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ دبدبا کہاں ہمارے بڑے چٹیاں پہن کر پٹے پٹے کی اور موڈے پر ایک میلا رومال جس پر گھی لگا ہوا ہے ڈانٹا لگا ہوا ہے دھوئے کئی مہینے ہیں ایسا سارے گاؤں اور دیہات کی پنچایت کے وہ پنچ وہ سردار تھے ان کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے قوم کے لوگ قبیلے کے لوگ اور عدالت میں مقدمہ جاتا اور تھانے کے اندر کیس جاتا دار کہتا غلام مکھیا کے پاس تم گئے نہیں گئے تھے یہ مقام تھا یہ مرتبہ تھا آج داڑھی والے آج کے نام لیوا آج پیشانی پر نماز کا بٹا رکھنے والے امانا پہننے والے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں ہاسپٹلوں کے اندر تعلق کیا جا رہا ہے سلگ رہا ہے ہندوستان سلگ رہا ہے ہندوستان ہاتھی دشا پھٹ چکا ہے ہندوستان کے اندر تعصب کا نفرت کا اور جنون کا لاوا پھٹ چکا ہے اور یہ انگارے ہر مسلمان پر گر رہے ہیں ایسے وقت کے اندر جب اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں ہمارے مسلمان کو کسی رام کو گالی مدد تو نہیں دکھا لیکن धर्म के गुरु को نورانی مسجد سے اگر آپ آٹو کرائے پر لیں میں رخ نہیں بتاتا مشرق مغرب کے بعد کم سا بھی رخ ہو سکتا ہے منیمم کرایہ آپ کو لگے گا بارہ پندرہ جو ہو وہی لگے گا آٹھ آٹا بڑھ کر نہیں لگیں گے اس احاطے میں مسجد آتی ہے انہوں نے خطیب صاحب کو کہا مسلم کے مسلمان کم کی زندگی مسجد کے بعد نے بنی ٹھاکرے نے چندہ دیا اڈوانی نے مینارا بنا ہم نے اعلان کیا حکومت کو دس بارہ کے زمانے کے اندر مولانا جمیل الیاسی نے یہ کہا کہ ہندوستان کے مسجد کے موضوع اور ہندوستان کے مسجد کے امام غربت اور اخلاق کی زندگی گزار رہے ہیں اور دھنگیوں سے کم تنخواہ پا رہے ہیں کو حکومت کی سطح پر مقبول کے ذریعے سے مقبول کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے تنخواہیں یہ غریب معاشر اور امام نے کہا ہم بے کے کپڑے پہنیں گے ہم کی زندگی گزاریں گے ہم مومن اور مسلمان کے سامنے روپیہ ڈھائی روپیہ چنڈا لے کر اپنے مدرسے تال لیں گے میرے رب کی قسم کوئی مسلق کا ماننے والا بریلی یومندی تبلیغی اسلامی مشرقی مغربی بہاری یوپی اور کرناٹکی کیرلا ایک ملا جب ریاسی کو ایسا نہ مل سکا جو اس سے سکے کہ ہاں ہمیں حکومت کی مدد چاہیے ہم پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت ادا کر لیں گے ہم شیر ابھی تعلیم کے زمانے کو یاد کر لیں گے ہم پتے جما لیں گے ہم چمڑوں کو بھگو کر کھا لیں گے ہم غزے سبو کا طریقہ پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے کبھی ان مسلمانوں نے ان مدارس کے ذمہ داروں نے حکومت سے ٹھیک نہیں لی حکومت نے کہا ہم بدل تابوت بنائیں گے تمہیں چرچے کرنے کی ضرورت نہیں دارسوم چوبند نے تحریک چلائی جب یہ تم علماء نے نہیں حکومت کی بھی مدرسوں کو نہیں جب مسجد کا مسجد میں ناکام ہو گئے امام اور موسم سے مدرسے کی طرف گئے ہم مدرسہ بورڈ بنائیں گے نہیں ہم ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بوریوں پر بیٹھیں گے ہم مٹی پر بیٹھیں گے ہم لائٹ چلائے بغیر ہم جو ہے دیا جلائیں گے چراغ جلائیں گے ہم تین وقت کا کھانے کے بجائے دو وقت کھائیں گے ہم مولڈنگ میں رہنے کے بجائے ہم ہندوستان میں ہیں حضرت شیخ الہند کی قربانی کے سطح میں ہم ہندوستان میں ہیں حضرت شیخ الاسلام کی قربانی کے سطح میں ہم ہندوستان میں ہیں مالٹا کی جیل کی قربانیوں کے سطح میں ہم ہندوستان میں ہیں کالے پانی کے اندر ہزاروں مسلمان جو شہید کیے گئے ان کے شہیدوں کے خون جب میلے لگتے ہیں اربوں خربوں کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے یہ قانونی حق ہے یہ حق سے سیکھ نہیں دیتے پھر بھی ہمارے کئی علماء کا بغیر سبسڈی کے اپنے ربے سے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں وہ سخت کی بات ہے لیکن پتوا یہ ہے کہ لیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ کوئی فیس نہیں دیتے اپنا حق ہے امداد اپنا حق ہے جیسے کرسچنوں کو دیتے ہیں تو ہم بھی نہیں لیتے اتنا ڈر کر اتنا ڈر کر کہ اس مسجد کے ذمہ داروں نے امام صاحب نے کہا کہ بھائی سداپور کے اندر ایک مسلمان قربانی کے لیے گائی لے کر آیا تو اس کو گرفتار کر لیا گیا چھوٹے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا دیکھو قربانی کا بیان ضرور دو گائے کا نام نہ دو واہ مسلمان مسجد ہماری ہم نے بھی غیروں سے نہیں لی مسجد کے ذرے ذرے میں غریبوں کے خون کا خطرہ امیروں کا حصہ اس کے کنارے میں اس کے پیشاب پانے کے حصے میں لیکن مسجد کی چار دیواری کے اندر کمیٹی والوں نے جی کے گاڑی کا نام نہ لینا یہ ہاتھ کرے گی کو یہ بابری مسجد کو پتہ کرے گی اور ان زمینوں کی ہمت دیکھو ڈیڑھ ہفتہ پہلے میرٹ کے کمشنر نے یہ کہا ایک مجمع کے اندر اللہ سم حیاض اللہ ہم گالیاں نہیں دیتے گالیاں ہم کھا رہے ہیں پہلے آپا کو چاہیے کو ویڈیو اسٹیشن کا واقعہ بتایا کہ ایک مسلمان خاتون جب اتری تو اس کے ساتھ جب نازیلا سلوک ہوا شکیل نامی آدمی مدد کے لیے گیا تو اسے دل رشتے کر دہشت کر دے کر کتنا مارا گیا کہ خون جو گیا شروع کیا نہیں ہو رہا ہے اب کون فکر کرنے والا ہمیں سہولت کی پڑی ہے دو ٹیکسیاں ہیں ایئرپورٹ میں چل رہی ہیں مجھے جو ہے minute کارخانے سے سے کسی دولت کی انتہا تم مطمئن نہیں ہو ایک ایک ایک کے کے کے بعد بعد بعد خبر پتا کلا سما لکھو سلا پتا لکھن میرا اللہ کہتا ہے جان لڑے سلطانیہ اللہ کا قرآن ہے ولم ادریما حسابیہ یا نہیں کہا کا نتی آگے اللہ دیکھو اللہ کیسے much that پریشان ہوا ایک ایک پانی کا خطرہ ایک ایک روٹی کا ٹکڑا میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم لن تم سہتا سترہ من کے ساخت کی وجہ سے ہی کہ پانی کے ایک نکل گیا بچے سو رہے تھے رات میں اتنا گھر دیر گھر سے لوٹا بچے سو چکے تھے بچوں کی ملاقات کب ہوتی ہے سنڈے کے عمرے میں جب یہ چورو کی زیارت کرانے کے لیے چورو کو حضرت اسمت بنا کر یہ ان کی روڈ تھری روڈ اور پارکوں کے اندر سلیما کی قطار میں لوگوں کے پوسے دلانے کے لیے جب سنڈے کے عمرے میں جاتا ہے تو سب بچوں سے بات ہوتی ہے یہ رحمت کی زندگی ہے عذاب پیٹ بھر کر بچے ہوتے ہر کیلنڈر کے ساتھ بچہ ہوتا تھا دادا کے کئی پوترے ہوتے تھے نانا کے کئی نوازے ہوتے تھے عید کی تصویریں سب مل کر گھر کی چٹائیاں اٹھا کر بڑے چھوٹے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیا سماج تھا اب پیٹ پیڑا پونے دو بچے وہ ادھر جو ہے ہاسٹل میں رکھنے کی فکر یہاں نانا نانی پال رہے ہیں کبھی آ گئے اس بار کو عذاب ہے عذاب ہے یہ جو حزب العظم ہے مولانا بدر عالم کی رٹی نے جس کو مرتب کیا میں نے آپ کو بتایا تھا سات دن کی سات منزلیں اور حرمین شریفین کے اندر جب رمضان المبارک میں مصر میں فلوس پڑھا جاتا ہے تو زیادہ تر انہیں دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک دعا یہ ہے اے اللہ میری عورت سکھنا ہونے سے اور یہ اولاد مجھ پر بوال ہونے سے بچا ہے حیدت بندی کی بچے ماں کے رحم کو کاٹ کر کٹی میں ڈال دیا گیا کیا تجھے نسل انسانی جب تک رہے گی قیامت تک تجھے شیطان کی عمر لگے گی اور دنیا بھر کے لوگ بھی تجھے فنکاری کرے ملاقات کرے تو بچہ ہی ہزاروں روپے خرچہ ڈیڑھ روپے کے اندر ڈلیوری ہو جاتی تھی دو روپے کے اندر جو ہے زندگی ہو جاتی تھی وہ بنساری کے دکان میں چارا میں آسانے میں دوائی مل جاتی تھی گھر بھر کر بچے ہوتے تھے کوئی لڑتے نہیں تھے سب محمد میں رہتے تھے ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے عید برات میں اور پھر جو ہے یہ شادی کیا کے موقع پر عجیب تمام رحمت کا مبت کا محبت کا کے اندر ملے گی فلموں کی کہانیوں میں اور سیریل ڈراموں میں ملے گی ہے ڈیڑھ پونے دو بچے رحمت نہیں من ہار دان بگری بلند نبوائی شتن زن کا کتنے نوازوں کو نالیاں کیوں بات اس لیے انہوں نے سبھی بچوں کو نہیں دیکھا مصیبت سمجھ کر گھر میں رہا عذاب یا ہوتے کتنے دادی کے یہاں پلتے ہیں دادی کے یہاں پر عذاب عذاب اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد مجھ پر بوال بنے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میری بیوی مجھ پر بوجھ بنے اس چیز کو بوجھ کہا گیا کیا وہ آج بوجھ نہیں ہے جس چیز کو وبال کہا گیا کیا آج وہ وبال نہیں ہے من آر نل ہوئی چتن سن کا جو میرے دولت کمی پیسوں کی کمی ہے روپے کی کمی ہے تم امریکہ کے مریضوں سے مالک بن جاؤ تاج محل کے مالک بن جاؤ لال قلعے کے مالک بن جاؤ فارون کے خزانے کے مالک بن جاؤ میرے اللہ کی قسم میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑو گے ذلت ملے گی تمہارے مقدر سے رسوائی ملے گی اس لیے اللہ کا اعلان ہے من آ رضا نکری بہ نل ہوا ہی کا ہم کو تنگ کر کے رکھ دیں گے مصیبت بنا کر رکھ دیں گے اولاد موت کی عذاب کا شکار ہے نہ اپنے اچھے ہیں نہ پرائے اچھے ہیں نہ ہم اپنے ملک میں اچھی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں نہ ہم اغیار کے ممالک میں اچھی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں باقیات کے کچھ گرے پوری دنیا کو امریکہ نے سر پر اٹھا لیا ہر دن فرانس کے ابھی پچھلے ہفتے اس مسجد کے اندر آگ لگائی گئی کون سا اخباروں میں سب آ گئے گجرات کے پچاس کے موقع پر ایک رات میں تقریباً سو کے آس پاس مساجد اور اداروں کو جلا کر کر دیا گیا کون سا آسمان نے سر پر اٹھا لیا کون کیا کر رہا ہے کیا بیت رہی ہے مسلمانوں پر قید و بند کی زندگی کے اندر عدالتوں نے ان کے ساتھ کیا فرمائی مال بھی اللہ کی نعمت ہے دولت بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن نے جو ہماری تربیت فرمائی اور جو اٹھان امت کی اٹھائی نے غربت ابلا یہ سب حالات کیوں بن رہے ہیں اللہ کو تقاصر انسان مشینی زندگی گزارنا چاہتا ہے اصول اور طریقہ یہ ہے کہ قدم اتنے رکھو جس اب ایسا نہیں پہلے چادر بڑی کرنی قدم بڑھائے جاتے ہیں اور پھر اس بڑے ہوئے قدم کے مطابق چادر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس فلسفے کے پیچھے پوری دنیا اور برباد ہو رہی ہے اچھا سنو قدم اتنے بڑھاؤ جتنی چادر ہے پیشن ہوں لیکن کرتے کیا ہیں ہم پہلے قدم بڑھا دیتے ہیں اور اس قدم کے مطابق چادر کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کے معیار کو جھوپڑ پٹی سے مولڈی کا گھر مولڈی کے گھر سے دو فلور کا گھر معمولی گھر سے بنگلہ اور ایک سائڈ سے دو سیٹ کیوں مر رہے ہو کیوں مر رہے ہو روٹی لکھی ہوئی ہے آخا کی بات پر ایمان ہے نہیں ہے آسا نے مر اللہ کے سینے سے ہم نے دودھ کا خطرہ بھی نہیں دیا ہماری آنکھ کھل کر ہم نے دنیا کو دیکھا نہیں ہمارے پیروں سے ہم نے چلا نہیں ہماری عقل سے ہم نے کام ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو اللہ نے نہیں دیا ہماری سانسوں کو دیا مر رہا ہے آدمی اللہ کو حتا سم تم اس مرنے میں کنٹرول کرنا اشتہار کو پن لمبتی نشفل بائیشا کاخراجات زمین تھی دو ایکڑ اتنا تو کا انجام کیا ہوا قانون کا انجام شداد کا خامان کا آپ کہیں کہ صاحب یہ سب جو ہے پرانے افسانے یہ سب پرانے قصے ہیں ہے نا کس نے دیکھا فاروق کو تو تو کہتا ہے کس نے دیکھا شداد کو مشرف کو تو دیکھا ہوگا آپ نے اور مشرف کو تو سنا ہوگا اور مشرف کے بارے میں یقین تو کیا ہوگا دیکھو لو طرف کا انجام کیا ہوا ہر تاریخی انسان کا ایک خاص کارنامہ اس کی رخصتی کے موقع پر ہوتا ہے اس کے نام سے سڑک بنتی ہے اس کے نام سے کوئی کمپنی کا پلان بنتا ہے اس کے نام سے گلی کوچوں کا نام رکھا جاتا ہے محلے کا نام رکھا جاتا ہے آزاد کے نام پر بنتے ہیں وقت کے فرعون نے جس نے ظلم کی انتہا کر دی بربریت کی انتہا کر دی بیس لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے جو بیس لاکھ مسلمان بیس لاکھ مسلمان جس نے عراق کو اجاڑا افغانستان کو اجاڑا فلسطین کو اجاڑا کشمیر کو اجاڑا افراد کا قتل نہیں ملکوں کا قاتل اللہ نے سکھایا جب رخصت ہو رہا تھا آخری اس کے نام پر نہ کوئی ملک کا نام رکھا گیا نہ گلی کا نام رکھا گیا نہ کسی کمپنی کا نام رکھا گیا آخری عراق کا دورہ تھا جوتا اس کے سر پر پڑا اللہ نے بتایا کہ بیس لاکھ مسلمانوں کے قاتل تیرے نام سے محلہ نہ بنے تیرے نام سے کوئی جھنڈا نہ بات نہیں دنیا میں ملک نکلا تو وہاں کے مجسمے پر وہاں کے لوگوں نے جوتے برسا کر اس بات کا تیقن دیا اور اس بات کی گارنٹی جوتے میں لگنے والا سہانہ اور جوتے میں لگنے والا عبر کے پیشاب سے بدل سمجھا جاتا ہے اللہ نے دنیا میں بیس لاکھ مسلمانوں کے پاس پر جوتے برتا کر اور جوتوں پر اس کا نام لکھوا کر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ثابت نہیں کیا کیا اللہ نے اپنی قدرت نہیں بتائی کہ دنیا میں جھوٹی عزت کا تاج پہننے والے موت سے پہلے جوتے تو موت کے بعد انجام تو گہرا ہے تو اسی طریقے سے مجھ کے لیے دنیا میں کوئی عزت سے نام لے نہ لے جوتا تو اس کا مقدر ہے اب دنیا جس دن اس کے جوتے پڑے ہیں جوتا ڈے منائے جیسے کرسمس ہوتا ہے اور لڑکا لڑکی کے پیاروں بنائے گی اور اس کے جو ہے مجسمے پر جوتے پڑھا کرے گی یہ ہے جھوٹی دنیا یہ ہے دھوکے کی دنیا جو اپنے آپ کو فرون بنا ہوا تھا اور ملکوں کو جانٹنے والا کہہ رہا تھا اللہ تبار تعالیٰ نے اس کا گرام دنیا میں نہیں بتایا اللہ کے حقیق بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو ٹانگ اٹھائی ہے کبھی مال کبھی دولت روپیہ پیسہ کس کی طرف اس کی توجہ نہیں ملا تم مہنگائی کے عذاب میں مصروفیات کے عذاب میں الجھنوں کے عذاب میں گھر کے بندن کیوں نہیں ملے گھر کا ہو رہا تھا کیوں نہیں ملے بڑھیں گے ہاسپٹل دکان میں کام چل رہا ہے کام چلا لو روزی اتنی ہی ملے گی کپڑا اتنا ہی پہنو گے سور کے اتنا بیوی سے اتنا ہی ملا جتنا کام چل رہا ہے چلا لو اس لیے کہ دنیا دار الفا ہے دو دکان ہوگی روٹی اتنی ہی ہوگی اب وہ پلیٹ اور وہ برتن جو مٹی کا تھا اس کے بجائے اب المونیم کا آ گیا اب دکان تیسری آئی المونیم کے بجائے خانے کا ماربل گیا وہ چیزیں باہر کی ہیں ایک صاحب سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جان پہچان کے مسجد کے مسلموں میں سے حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تمام حاجیوں کے حج کو حج مغرور بنائے ان کی برکتوں کو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تقسیم حج ہم وہ تھے فلم کمپیوٹر آپریٹر ہمیشہ پنج وقت نمازوں میں ملا کر گئے تھے دنیا کیا عذاب ہے میرے رب سب مان لو ایک عذاب ہے وہ کمپیوٹر آپ کو F I R F I R کتنے درج ہوتے ہیں سو آدمی شکایت کے لیے جاتے شہر میں لکھ رہے ہیں اثر میں لکھ رہے ہیں مغرب مگر نہیں کبھی کبھی جو ہے صاحب وہ کمپیوٹر میں بیٹھنا پڑتا وہ بھی بھی ہے ہمارا اس کے بعد اگر ترقی مل رہی تھی بخا میں کہہ رہا ہوں چونکہ دوست تھے آپ پکڑ کر میں نے منت سماجت کی اللہ کے لیے ترقی کو نہ لے آپ آپ انسٹکٹر بن رہے ہیں سال کر ڈالا جا رہا ہے دودھ اور مکھن ڈالا جا رہا کافروں کے تعلق سے اور اللہ رسول کے تعلق سے کافروں کو بلائے گا امیر اور نافرمان جو اللہ رسول کے تھے اس کو بلائے گا سب جنت میں مزہ لیں گے مزہ لیں گے اور پرندوں کا گوشت کھائیں گے ہواؤں میں اڑے کیا کہیں خدا عمر کو یہ کہیں گے بلڈنگ الحمد للہ زمین ماشاء اللہ بیگم اولاد بینک بینر شیئر ہولڈر اور پلا فلا کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ سب کہیں گے ظالم کبھی تو نے میرا شکر کیا ادا کیا میرا نام بھی لیا مجھے یاد بھی کیا حدیث پاک پہ آتا ہے اتنا روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا پڑے گی ایک ہاتھ کی اتنی لمبی ہو جائے گی اللہ اس کو لاکھوں لوگوں کے سامنے زلیل کریں گے کبھی نے ڈالا ہے میں نے دولت دی تھی میں نے مال دیا تھا میں نے روپیہ دیا تھا میں نے پیسہ دیا تھا غریبوں کا جی جلانے کے لیے تیرے خاندان میں بیوانی نہیں تھی تیرے خاندان میں مسکین نہیں تھے تیرے خاندان کے اندر غریب نہیں تھے دوائی کے لیے سڑک رہے تھے آپریشن کے لیے کر رہے تھے مسجدوں کے اندر بائی پاس سرجری کا آپریشن کا اعلان کیا گیا ڈیڑھ سو روپئے چند امیروں کی مسجد کے اندر ہوا حدیث میں آتا ہے میرے آپ عالم ساطلم نے بتایا اتنا غریب ہوگا اتنا شرمندہ ہوگا کہ حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو کھانا شروع کر دے گا موڑے تک ہاتھ کو کھا کر ختم کر دے گا پھر اللہ لاکھوں لوگوں کے سامنے زلیل کریں گے اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے للہ اے اللہ تجھے خدائی کا واسطہ لوگوں کے سامنے مجھے دلیل نہ کرنا پتا چلے گا کیا دولت کمانی کیا روپیہ کا یہ ہاتھ داوا ہاتھ کھا لو گے یہ آنکھ یہ خاص کے برابر باہر نکل جائے گی اللہ سے گے نہ کرنا ایسا جہنم میں جا کے بھیج دینا یہ مانگ کیا انجام دکھائے گا یہ دولت کیا انجام دکھائے گی تو وہاں پتا لگے گا الحمدللہ اسلامی نئے سال کے اندر ہم اگلی جمعہ کے بعد داخل ہو رہے ہیں لیکن ہم اگلی جمعہ دنیا والے بیمہ کرتے ہیں انشورنس کرتے ہیں اور وہ انشورنس اب میں بیمہ کرایا میرے ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد مجھے وہ بیمہ کا فائدہ میرے مرنے کے بعد میری دونوں بچوں کو میرے بیمہ کیے بات کیا کرتے ہیں بیما مجھے کلر ٹی وی کی ایل سی ڈی کی ضرورت ہے دلائیں گے مجھے امپورٹنٹ کار کی ضرورت ہے دلائیں گے مجھے اپارٹمنٹ میں رہنے کی تمنا ہے تو ہڈیاں توڑ لے اندھا ہو جا بھائی بات سرجری کرا ہم بھیج دیں گے تیرا برین ٹیومر ہو جائے کینسر ہو جائے بلڈ تو ہم نے یہ ہے بیما اسلام بھی بیما کراتا ہے اسلام سے انشورنس کراتا تم تو برتے ہو صاف دکان میں یہاں آنے والے بات تو سمجھ ہم اختلاف کر رہے تھا کر رہے اللہ کے گھر پر تمہاری زندگیاں بنے گیا یا دیکھو بقرعید کے موقع پر ہم نے پانچ سو روپئے کی قربانی کرائی زندگی بنی نہیں بنی تمہاری مرحوم ماؤں کے نام پر تم نے قربانی کی ماؤں کا کلینا کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا آخا کے نام پر آپ نے قربانی دی آخا نے کیا دعائیں نفع کو اس کا علم نہیں ہوا ہوگا آؤ دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی ہم اگلی جمعہ کے بعد کیونکہ آشور آ رہا ہے آشورے میں ایک عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو کرے گا اگلے آشورے تک بھیک کی نوبت نہیں آئے گی فخر فاخر کی نوبت نہیں آئے گی یہ بار ملا تو کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ایک اور قدم آ عمل کر کر ہم اپنی زندگی کی عزت کا بیمہ اور اپنی روزی کا بیمہ ہم کیسے کرائیں تو ابھی سے اس کی فکریں کرنا شروع کرنے کے لیے میں نے جو ہے آپ کے ساتھ میں کہا کہ وہ جو اس کا بیمہ ہے روزی کا حدیث میں آتا ہے کہ آشورے کے دن جو عمدہ پہنتا ہے عمدہ کھاتا ہے عمدہ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والے پر اللہ ایک سال تک جیسا یہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے اتنا کرے میں بھی اپنے یہاں اس طرح میں اتنا اہتمام نہیں کرتا جتنا کہ جب سے حدیث پڑھی ہے سنی ہے اور بزرگوں کی اپنی زندگی کے تجربے دیکھے ہیں تو اسی وقت آپ تیاری کریں گے تو وہ ہے وہ بات کہ اللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ بتانے کی نوبت نہیں لاتا ترک کی نوبت نہیں لاتا اور اللہ کے فضل سے ممبر رسول پر بیٹھے ہیں